ممالک پر اظہار مرض ضروری ہے شاد فرمائے گناہوں کو ہر ایک سے چھپانا واجب ہے لیکن اپنے مربی اور مرشد سے چھپانا جائز نہیں ہے اگر جسمانی ڈاکٹر سے مرض چھپائے گا تو شفا درکنار ہلاکت کا اندیشہ ہے اسی طرح شیخ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے اپنے عیوب اور امراض چھپانے سے ترقی رک جاتی ہے بلکہ پریشانی کا اندیشہ ہے زیادہ صاف ظاہر کر دے اور کبھی کبھی اپنے نفس پر بھروسہ اور کبھی بھی نفس پر بھروسہ نہ کرے صاحب کا کا عجیب مرض تھا اظہار کیا علاج تجویز ہوا کہ حالت جس حد تک پہنچتی اطلاع کرتے مزید مشورہ دیا جاتا اس پر عمل کرتے اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی اس کو صاف تحریر کرتے اس کا علاج تجویز ہوتا الحمدللہ شفا ہو گئی کسی کو بھی مایوس نہ ہونا چاہیے کیسا ہی مرض ہو ہمت سے کام لینا چاہیے بس اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے بھروسہ کچھ نہیں نفس امارا کا ایسا لکھ بھروسہ کچھ نہیں نفس امارا کا ایسا لکھ فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بد گما رہنا فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بد گما رہنا